وَإِذَا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا راز افشا کیا کہ چوں بخلوت می بوند آکارے دیگر می کنند یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنی مجلسوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے گندے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ فی الواقع منافقین ہی کم عقل اور بیوقوف ہیں اس لیے کہ نہ سمجھی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی مصلحت و مذرت میں فرق نہ کر پائے اور یہ صفت ان میں ہی پائی جاتی تھی نہ کہ صحابہ میں جو اپنے دنیاوی اور دینی مصالح کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں آیت آٹھ میں منافقین کی زبانی ان کا عقیدہ اور مذہب بیان کیا گیا ہے اور یہاں ان کے کردار اور گفتار میں تناقض اور تباین کو انہی کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ مسلم سوسائٹی کے منافع اور مصالح سے مستفید ہوں اور جب اپنے سرداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں